اے شاہ حمدان کے وارثوں اے سید علی گیلانی کے شیروں ہندوستان کی خوف زدہ اور لرزاں ترساں فوج پر ایک بار اور کہ اب فتح کے دن تھوڑے ہیں جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازیوں جشن آزادی کی تیاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو گور شب میں چار سو کرنوں کی ایک تحریک ہے گور شب میں چار سو کرنوں کی ایک تحریک ہے تم اگر سورج ہو تو کیا غم کے شب تاریخ ہے تم اگر سورج ہو تو کیا غم کے شب تاریخ ہے تھکے مت بیٹھو کے اب تو صبح نو نزدیک ہے جی۔ ظلم تو پر آخری مار کاری کرو غازیوں آزادی کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو وہ ترانے گاؤ جن سے پھول سب ہنسنے لگے وہ ترانے گاؤ جن سے پھول سب ہنسنے لگے اہل بھارت ہند کو خود گالیاں بکنے لگے اہل بھارت ہند کو خود گالیاں بکنے لگے ڈر کے مارے دانت ہندی فوج کے بجنے لگے آج سارے ہند پر وہ کب کی تاریخ کرو واضح کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازیو تم سب ہو مسلے اکس خالد بن ولی غازیو تم سب ہو مسلے اکس خالد بن ولی خوب جی بھر کے منانا فتحا پر سب جشن عید خوب جی بھر کے منانا فتحا پر سب جشن عید ہاں مگر جن کے ہوئے ہیں بھائی اور بیٹے شہید پہلے تم ان غم خاری کرو غازی جس نے آزادی کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو بھارتی اپنے بتوں کے منہ پر کالک مل گئے بھارتی اپنے بتوں کے منہ پہ کالک مل گئے سینکڑوں آنکھوں کے سورج چاند تارے ڈھل گئے سینکڑوں آنکھوں کے سورج چاند تارے ڈھل گئے عزتیں لوٹی گئی لوگوں کے گھر تک جل گئے مل کے ان مظلوم لوگوں کی نگہداری کرو غازیوں کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو کون بوڑھا رو رہا ہے دیکھنا اس قبر پر کون بوڑھا رو رہا ہے دیکھنا اس قبر پر ہو گیا قربان کیا اس کا کوئی لگتے جگل ہو گیا قربان کیا اس کا کوئی لگتے جگل اس بزرگ ناتواں کا شب تھام کر دوست تو سب غم زدہ لوگوں کی دلداری کرو غازیوں کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو لشکر کشمیر تو ہتھیار اپنے مت اتار لشکر کشمیر تو ہتھیار اپنے مت اتار اور بھی گلشن ہے دنیا میں بہت سے بے بہار اور بھی گلشن ہے دنیا میں بہت سے بے بہار مدتوں سے ہے جنہیں کچھ غازیوں کا انتظار آپ ہی مسلم کی سالاری کرو غازیوں کی تیاری کرا جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو پھر سجانی ہے تمہیں اجڑی ہوئی گلیاں اگر پھر سجانی ہے تمہیں اجڑی ہوئی گلیاں اگر تم کھلانا چاہو مرجھائی ہوئی کلیاں اگر تم کھلانا چاہو مرجائی ہوئی کلیاں اگر ختم کرنا ہے ہر ایک دشمن کی رنگ رلیاں اگر پیار اللہ اور نبی سے دین تیاری کرو غازی کی تیاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازی جشن آزادی کی تیاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو جموں کشمیر میں اب حکم یہ جاری کرو غازیوں